آیت کے اندر سات نمبر کی آیت میں فرمایا و ان کل شہید گواہ ہے کہ میں ناشکرا ہوں انسان جو خود گواہ ہے تو اس کی دو صورت ہے ایک ہے اس کی زندگی کا طرز طرز زندگی اس کے عمل کا طریقہ اس کے بولنے کا طریقہ اس کے کام کا طریقہ اس کے سوچنے کا طریقہ یہ خود بتلاتا ہے کہ وہ اللہ کا ناشکرہ ہے دوسری چیز انسان کے اعضا باڈی کے اندر جتنے بھی حصے ہیں آنکھ کان ناک وغیرہ کو غلط استعمال کرتا ہے یہ ہے اس کا گواہی دینا کہ یہ ناشکرہ ہے گویا کہ انسان جو عمل کرتا ہے انسان جو بات بولتا ہے انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے والا ہے آگے بڑی اہم آیت ہے وہ انح لحب الخیر الشدید کہ انسان کے اندر مال کی محبت بہت پکی ہے اب یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے مال کو خیر کہا ہے خیر کے معنی تو ہوتے ہیں بھلائی اچھائی ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی خیریت تو ہے وہ خیر یعنی خیریت تو بھلائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ذرا دھیان سے سمجھو پہلی بات جو آدمی شرعی طریقے سے مال کو کماوے اور شرعی طریقے سے استعمال کرے تو اس کے لیے یہ مال خیر کا ذریعہ بنتا ہے شرعی طریقے سے کمانا اور شرعی طریقے سے اس کو خرچ کرنا تو یہ مال اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنتا ہے دوسری بات انسان کی جو ضروریات ہے زندگی میں بہت ساری ضرورتیں لگی ہوئی ہے تو ان ضرورتوں کا پورا کرنا مال کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ نے مال کو سبب بنایا اللہ نے مال کو ذریعہ بنایا اور اس کے اوپر مدار ہے ڈپینڈ ہے آدھارت ہے کہ انسان کی ضروریات مال کے ذریعے سے پوری ہوئے اسی لیے کہ مال ہوگا تو مکان ہوگا مال نہیں ہے تو مکان نہیں ہے مال ہوگا تو کھانا ہوگا مال نہیں ہے تو کھانا بھی نہیں ہے مال ہوگا تو کپڑے ہوں گے مال نہیں ہے تو کپڑے نہیں ہے مال ہے تو گاڑی ہے مال نہیں ہے تو گاڑی بھی نہیں ہے گھر میں استعمال کی چیزیں وپراس کی چیزیں مال ہے تو سب کچھ ہے مال نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کا مدار ظاہری اسباب میں مال کے اوپر رکھا ہے اسی لیے اس کو خیر کہا گیا تیسری بات یہ ہے کہ مال ہوتی تو مال ہے تو خیریت ہے اور مال گیا تو خیریت بھی گڑبڑا جاتی ہے خیریت بھی بگڑنے لگتی ہے ایک آدمی ٹینشن میں ہے کیوں بھائی تو کہا مال نہیں ہے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے دورے نکلے کپڑے کے دورے نکلے ایک بھی پیسہ نہیں نکلا خیریت ختم ہو گئی تو مال ہے تو خیریت ہے مال نہیں ہے تو خیریت بھی گڑبڑا جاتی ہے اب اور بات سمجھو مال کو حاصل کرنا یہ بھی ایک بڑا ٹینشن کا فکر کا کام ہے آپ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہو کتنے انسان رات دن مال مال مال دولت دولت اسی میں لگے ہوئے ہیں نہ کھانے کا چین نہ سونے کا چین نہ کوئی جو ہے مزے کی سکون کی زندگی ہر وقت ٹینشن فکر مال میں کھاتے کھاتے بھی فون آیا سودا ہو رہا ہے سو گئے نیند میں بھی فون آیا اٹھ کے فون ریسیو کر رہے ہیں آرڈر بک کر رہے ہیں آرڈر پورا کر رہے ہیں ارے یہ کوئی زندگی ہے مال حاصل کرنے کے لیے بھی ٹینشن اور پھر مال جب آ جاتا ہے تو اس کو حفاظت کرنے میں بھی ٹینشن بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ مال کمانے میں جتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے مال کو سنبھالنے میں اس کی حفاظت میں زیادہ ٹینشن ہوتا ہے آج لوگ مال کما لیتے ہیں اس کے بعد ٹینشن کہ بھائی انکم ٹیکس والے پوچھیں گے تو پھر کیا کرنے کا چوپڑے بناؤ پیڑیاں کھڑی کرو فیک جو ہے بزنس کھڑے کرو یہ فکر چور آ کے چوری نہ کر جاوے ڈاکو آ کے لوٹ نہ لے جاوے گھر کے اندر کے چور چوری نہ کر لے تو بڑی ٹینشن کی بات ہوتی ہے مال کو سنبھالنا پھر پیسے ہوتے ہیں تو آدمی ہر وقت فکر میں رہتا ہے اس کو کہاں انویسٹ کرے اس کو کہاں دھندے میں لگاوے تو مال کمانے میں بھی ٹینشن مال کی حفاظت کے اندر بھی ٹینشن اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاک مال حلال مال جو جائز طریقے سے کماوے وہ نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے دیکھو کتنی پیاری بات آقا نے فرمائی پاک مال حلال مال جو جائز طریقے سے کماوے وہ نیک آدمی کے لیے اچھی چیز ہے اس سے کیا معلوم ہوا کہ مال کا کمانا مال کو جمع کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن مال حلال ہو اس طریقے سے کماوے اور وہ آدمی نیک ہوگا تو اس کام میں لگائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں بھی مدینہ میں بڑے بڑے مالدار صحابات تھے جنہوں نے حلال طریقے سے محنت سے کمایا اور بڑے بڑے کام میں لگایا مدینہ میں کنویں خرید کے وقف کیے وہ زمانے میں کنواں خریدنا یعنی بہت بڑی بات تھی بیس بیس ہزار سونے چاندی کے سکے دینے پڑتے تھے تب جا کے ایک آدھ کنواں آتا تھا آج کی طرح نہیں کہ پندرہ ہزار میں ہینڈ پمپ بن جاوے نے پچاس ہزار میں بورنگ ہو جاوے نہیں بڑی بڑی بیس ہزار چاندی اور سونے کے سکے اندازہ لگاؤ کتنا مہنگا کنواں ہوگا تو جن کے پاس پیسے تھے ایسے صحابہ نے ایسے کنویں خریدے اور لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑتی تھی جنگ کے لیے غریبوں کے لیے اور آپ اعلان کرتے تھے تو مالدار صحابہ لا کر کے بڑی بڑی رقم پیش کرتے تھے بڑے بڑے جو ہے حضور کے سامنے خیرات پیش کرتے تھے غریب صحابہ بھی پیش کرتے تھے اسی لیے سمجھو کہ مال کوئی بری چیز نہیں بس حلال طریقے سے کماؤ جائز کام میں لگاؤ اور ایک بات خاص یاد رکھنا مال کی محبت دل کے اندر آنے نہ پاوے مال کی محبت دل میں نہ آوے اتنا خیال رکھنا میں ایک بات کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے جو لوگ کفنی میں کرتے میں شرٹ میں اوپر پاکٹ بنواتے ہیں جیب اور گجوا بنواتے ہیں وہ ڈابی طرف جیب اور گجوا بنواتے ہیں بائیں طرف بنواتے ہیں لیفٹ سائڈ میں اور عجیب بات انسان کا دل بھی لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے عام طور پر بائیں طرف ہوتا ہے عام طور پر تو جہاں انسان کا دل ہے وہیں اوپر کرتے کے اندر آدمی جیب پاکٹ گجوا بنواتا ہے تو سنو جب تک مال پیسے جیب میں ہوئے خیریت ہے اور جب جیب سے آگے چل کر کے دل میں اتر جاوے تو خیریت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے مال کو جیب تک رکھنا دل تک جانے مت دینا اس کا خاص خیال رکھنا اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ بھئی یہ مال دولت ہماری خدمت کے لیے ہے ایسا نہیں کہ ہم مال دولت کی خدمت کے لیے ہیں آج ہو کیا رہا ہے کہ اصل چیز کیا تھی کہ مال دولت ہماری راحت کے لیے ہے ہماری سیوا چاکری کے لیے ہیں ہماری خدمت کے لیے ہیں کہ مال کما کے ہم اچھا کھاوے اچھا پہنے اچھی گاڑی استعمال کرے اچھے اچھے کاموں میں لگاوے ریلیف میں لگاوے لیکن اب الٹا ہو گیا کہ انسان مال کا خادم بن گیا کمانے کے چکر سنبھالنے کے چکر انویسٹمنٹ کرنے کے لگانے کے چکر روکان کرنے کے چکر تو یہ مال تو جو ہماری خدمت کے لیے تھا ہم اس کے خادم اور نوکر بن گئے یہ غلط طریقہ ہو گیا یہ صحیح طریقہ نہیں ہوا آگے سمجھو پانچ چار باتیں یاد رکھو جو قرآن کی آیت سے ہیں نمبر ایک مال کو آخرت کی بینک میں جمع کرا دو ایک بینک اللہ کے یہاں بھی ہے اس میں جمع کرا دو اور اس بینک میں جمع کرانے کا طریقہ کیا ہے یمحق اللہ الربا ویربی صدقات صدقہ کرو خیرات کر دو تو اللہ کی بینک میں جمع ہو گیا اس دنیا میں ایک بہت بڑا مالدار تھا اس کا قصہ اس کی ٹرو اسٹوری اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی اس میں مال کی نصیحت بھی ہے کیا فرمایا از قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفریحین یہ قارون جو بہت بڑا مالدار تھا اس کو لوگ کہنے لگے بھائی اللہ نے مال دیا ہے نا تو گھمن مت کر اترا مت اللہ کو بھول کے خوش مت ہو بس یہ پہلی نصیحت یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مال دیوے نے تو گھمنڈ میں نہیں آ جانے کا اتر آنے کا نہیں اور دوسری نصیحت اللہ کی بینک میں جمع کرا دو آگے والی آیت میں فرمایا فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ اللہ نے جو مال دیا ہے نا تو اس سے آخرت کما لے جنت کما لے ابھی بہت اچھا چانس ہے مال کے ذریعے آخرت کمانے کا جنت کمانے کا گولڈن چانس چل رہا ہے اڑوس میں پڑوس میں محلے میں گاؤں میں رشتہ داروں میں کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم کا ہو مذہب کا ہو بیچارے کے پاس کھانا نہیں کھانا دو دوا نہیں ہے دوا دو لوگوں کو خرچ کرو یہ جنت کمانے کا ٹائم ہے اس وقت کے اوپر ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال اللہ فرماتے ہیں تیرا کتنا جتنا تو نے کھایا پیا وہ تیرا جتنا تو نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تیرا اور جتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی بینک میں جمع کرایا وہ تیرا بس یہ تین ہمارے ہیں یاد رکھنا کھایا پیا پہنا اوڑا اور اللہ کے نام پہ خرچ کر کے بینک میں جمع کرایا باقی سب دوسروں کا ہے ادھر مرے کہ سب لوگ جو ہے مال کا آپس میں حصے کرنے بانٹنے لڑنے چالو کر دیں گے تیسری چیز دوسروں کے اوپر مال دے کر کے دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو آگے فرمایا وہ احسن کما احسن آحسن اللہ اللہ نے احسان کیا کہ تم کو مالدار بنایا تو تم دوسروں پر احسان کرو اور دوسروں کو مال دو اب دو جگہ مال خرچ کرنا ہے ایک مسجدوں میں مدرسوں میں یتیم خانوں میں ہاسپٹلوں کے اندر پانی کی پرب بنانے میں پانی کی سبیل بنانے میں کنویں کھدوانے میں غریب کا گھر بنانے میں اور اناج دینے میں زکوٰۃ صدقہ خیرات میں قربانی میں صدقت الفطر میں یہ سب جگہ خرچ کرو اور چوتھی بات یاد رکھنا مال کے اوپر گناہ مت کرو مال کے اوپر گناہ مت کرو جو آگے فرمایا وہ احسن کما احسن اللہ علیہ ولا تبغل فساد فل الارض اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو زمین پہ فساد مت مچاؤ زمین پر سب سے بڑا فساد ہے مال کے ذریعے سے کفر کرنا شرک کرنا گناہوں کے کام کے اندر مال کو لگا دینا اسی لیے بہت اچھی طرح بات سمجھ لو ہمارا اسلام مذہب مال کمانے سے منع نہیں کرتا حلال روزی کماؤ بزنس میں جاؤ کاروبار میں جاؤ کھیتی باڑی میں جاؤ نوکری کرو لاری چلاؤ دکان کھولو کچھ بھی حلال دھندا کرو بھکھاری مت بنو سوالی مت بنو ہاتھ پھیلانے والے مت بنو ہاں نورے مت بیٹھے رہو دوسروں کے اوپر مت بیٹھے رہو کماؤ لیکن مال کے اندر جو ہے یہ چار باتیں جو بتلائی اس کا خیال رکھو یہ ہمیشہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ مال کے گمن سے ہماری حفاظت فرمائے میں آپ کو کچھ دعا بتلاتا ہوں ان دعاؤں کی برکت سے مال کی محبت دل سے نکل جائے گی یہ دعائیں مانگنے کا اہتمام کرو پہلی دعا یہ سب حدیث کی دعا بتلا رہا ہوں اللہ بما رزقتنی وبارک لی فی اللہ رزقتنی و بارک لی فی اے اللہ جو روزی آپ نے مجھے دی اس میں مجھے قناعت عطا فرماؤ قناعت کیا چیز ہے جو مل جاوے نے اس پہ خوش جو ملا اس پر خوش اس کا نام قناعت ہے ایک ہے آدمی کے دل میں لالچ دوپہر میں اللہ نے انڈا روٹی کھلائی تو لالچ کے شام کو تو مرغی روٹی کھانے کی ہے یہ لالچ کنات کیا اللہ تعالیٰ جو ہے روٹی اور سرکہ کھلاوے تو ابھی اللہ کا شکر ایک بزرگ تھے ان کے بارے میں تھا کہ وہ ہمیشہ جو خوش رہتے تھے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ یہ کھانا لاؤ وہ کھانا لاؤ میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں کہا میرے پاس ایک چٹنی ہے جیسے کہ کھانا اچھا نہیں لگتا تو ہم چٹنی ملاتے ہیں نا پھر چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے ہیں چاول کے ساتھ چٹنی کھا لیتے ہیں سالن میں چٹنی ملا دیتے ہیں تو کہا میرے پاس ایک چٹنی ہے وہ چٹنی میں استعمال کرتا ہوں تو پھر مجھے کوئی فریاد نہیں رہتی کھانے میں پوچھا وہ کون سی چٹنی تو کہا کناعت نام کی چٹنی یہی ہے کناعت یعنی اللہ جو دے وے اس کے اوپر خوش تو یہ دعا مانگو اللہ کنعنی بیمار ہو و اے اللہ جو آپ نے مجھ کو روزی دی اس میں قناعت دو کہ جو ملا اس پر خوش رہوں اور جو آپ مجھے دے اس میں مجھے برکت عطا فرماؤ دیکھو لوگوں نے برکت کا میننگ ہی نہیں سمجھا برکت کا میننگ یہ ہے کہ جتنا ملے نا اتنے سب کام پورا ہو جاوے اس کو برکت کہتے ہیں جتنا ملا اس میں ضرورت پوری ہو جاوے اس کا نام برکت اب مسجد کے امام صاحب کو دس ہزار روپے پگار ملتا ہے تو دس ہزار میں امام صاحب کا پورا گھر اچھی طرح چلتا ہے امام صاحب ابا کے لیے ہزار روپے بھیجتے بھی ہے بچت کر کے تو یہ ہیں برکت اور ایک ہیں کالو سیٹھ ان کو پچاس ہزار روپے مہینے کا تو خالی گھر کا کرایہ آتا ہے جو بھاڑے کے گھر ہے اس کا لیکن ان کا خرچہ ہی پچاس ہزار میں پورا نہیں ہوتا ہے پیسے گھٹتے ہیں کم پڑتے ہیں تو یہ برکت تھوڑی کہلا ہے برکت کس کو کہتے ہیں جتنا ملے اتنے میں اپنا سارا کام بن جاوے ہزار ملے تو ہزار میں کام ہو گیا دس ہزار ملے تو دس ہزار میں کام ہو گیا کام ہو جاوے اس کو برکت کہتے ہیں اور زیادہ ملے اور کام نہ ہوئے اس کو برکت نہیں کہتے تو یہ بہت پیاری دعا ہے اس کو مانگا کرو اللہ کنعنی بما رزقتنی بیمار زخت و بارک لی فی دوسری ایک دعا یہ سب حدیث کی دعا اللہ تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا اے اللہ میری فکر میری کوشش میری سوچ میرا وچار یہ سب سے بڑی دنیا دنیا مت بنا دینا آدمی سوچتا وچارتا ہے تو سب سے بڑی سوچ انسان کی روزی پر لگے دنیا پر لگے پیسوں پر لگے تو یہ بہت بری چیز ہے تو یہ دعا مانگی گئی اللہ یہ دنیا اور دنیا کمانے کو میری سب سے بڑی فکر مت بنانا سب سے بڑی فکر تو آخرت ہونی چاہیے سب سے بڑی فکر قبر ہونی چاہیے سب سے بڑی فکر دین پر عمل ہونا چاہیے لیکن آج لوگوں کی سب سے بڑی فکر دنیا ہے اور تو دعا مانگی اللہ لا تجعل دنیا اکبر ہم ولا مبلغ اللہ تعالیٰ نے جو علم جانکاری نالج ایجوکیشن دیا ہے تو اس کا اینڈ اور اس کا سب کچھ دنیا دنیا دنیا دنیا نہ ہوئے دوسری دعا یہ تیسری ایک دعا بتلا ہوں بتلا ہوں یہ بھی حدیث کی دعا ہے اللہ انی کا انفی قہوفی حقی وکم ان شرری اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ مال کو میں اس کے حق میں خرچ کرنے والا بنوں ہاں بھائی مال مانگتے ہو نا تو مال کو حق میں خرچ کی دعا بھی مانگو مال ہو تو عثمان غنی جیسا دل ہوئے مال ہوئے تو کارون جیسا دل نہ ہوئے تو یہ دعا حدیث میں بتلائی اللہ انی نے ان کافی فی حقی واز بکا من شرری اے اللہ میں مال کی برائی سے حفاظت چاہتا ہوں اے اللہ میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ مال کو اس کے حق میں خرچ کروں اور میں آپ سے حفاظت چاہتا ہوں مال کی برائی کی یہ تین دعائیں مانگا کرو تو انشاءاللہ مال کی گندی اور ناپاک محبت سے اللہ تعالی ہمارے دلوں کو انشاءاللہ پاک رکھیں گے آگے والی آیت کے اندر فرمایا افلا اذا بعثر ما فی القبور کیا بلا اس انسان کو وہ ٹائم معلوم نہیں ہے جو مرد مردے قبروں میں ہیں ان کو زندہ کر کے اللہ قیامت کے دن اٹھائیں گے بھائی وہ یاد رکھو ایک دن آئے گا تمام انسانوں کو اللہ قبر سے اٹھا کے قیامت کے میدان میں جمع کر دیں گے دیکھو دو بڑی قیامت ہے یاد رکھنا ایک قیامت تو پہلی دنیا میں آئے گی جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھکیں گے دنیا ختم پھر چالیس برس تک کوئی نہیں ہوگا صرف اللہ فرشتے بھی ختم انسان بھی ختم جنات بھی ختم جانور بھی ختم سب ختم اکیلے اللہ پھر چالیس سال کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو پیدا کریں گے پھر وہ دوسرا سور پھونکیں گے اور بڑی قیامت ہوگی تو جب اسرافیل علیہ سلاد و سلام سور پھونکیں گے تو تمام جانور انسان جنات قبر سے کھڑے ہو جائیں گے اور جب قبر سے نکلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ بدن پر کپڑا نہیں ہوگا ننگے ہوں گے اس لیے کہ کفن کا کپڑا تو قبر کی مٹی کھا گئی پیر میں چپل نہیں ہوگی بلکہ ختنہ کے وقت جو چمڑی کاٹی جاتی ہے وہ بھی بدن پر واپس آ جائے گی اس طریقے سے اللہ نکالیں گے اور قیامت کے میدان میں جمع کریں گے تو اس قیامت کے میدان کو قیامت کے دن کو یاد کرو وحصل ما فی الصدور اور انسان کے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ سب کھول دیں گے سب کچھ ظاہر کر دیں گے آج تو لوگ اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں ہاں عجیب ڈبل زمانہ چل رہا ہے منہ سے بولتے کچھ ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے ظاہر میں کچھ ہوتا ہے اندر کچھ ہوتا ہے تو یہ ہے وہ سیلا معافی سدور کے سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب ظاہر ہو جائے گا آج تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے کام کرو اخلاص سے کرو تو ہر ایک کہتا ہے اللہ کے لیے کرتے ہیں نا اب وہ دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانے قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا اس لیے یاد رکھو کہ دل کی نیت اللہ ہی جانتے ہیں اسی لیے کسی کی نیت پر اٹیک نہیں کرنے کا کہ اس کی نیت تو بہت گندی نہیں اس کی نیت تو بہت خراب ہم دل کو دیکھ نہیں سکتے آج تک دنیا میں کوئی ایسی مشین نہیں آئی کہ دل کے اندر کیا ہے اور کیا ارادے ہیں وہ بتلا دے وہ اللہ ہی جانتے اور وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا اور دیکھو آج یہ دل کا حال اتنا گندا ہو گیا کہ ایک دوست آپ کو کہتا ہے کہ میں تیرا پکا دوست ہوں لیکن دل میں دشمنی اور کینہ بھرا ہوا ہوتا ہے ایک عورت اپنے شوہر کو کہتی ہے مجھے تو اس سے پکی محبت ہے لیکن دل کے اندر کینہ اور میل بھرا ہوا ہوتا ہے دو پارٹنر ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ اپنے دونوں بہت پکے وفادار پارٹنر لیکن دل کے اندر کینہ اور بیر بھرا ہوا ہوتا ہے آج لوگ اوپر سے کیا اور اندر سے کیا ایسے ڈبل مت بنو جیسا منہ سے بولو ایسا دل میں رکھو جیسا ظاہر میں ایسا اندر رکھو یہی ایمان ہے ورنہ ڈبل ڈبل رہو گے نا تو یہ بھی منافق ہونے کی ایک قسم ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں ایک بھائی نے اپنی عجیب کارگزاری سنائی کہ تقریباً دو تین سال ہونے آئے میں میری بیوی تعلق کچھ بھی نہیں ہے ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں ایک بیڈ روم میں سوتے بھی ہیں ایک پلنگ پر سوتے ہیں لیکن دو سال سے دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بیوی اپنی نوکری سے آ کر کے کھانا پکا کے جب بیڈ روم میں آئے گی تو وہ اپنا واٹس ایپ لے کر بیٹھ جائے گی میں بھی کھا پی کر اپنے روم میں آؤں گا اسی پلنگ کے اوپر اپنا واٹس ایپ لے کر کے بیٹھ جاؤں گا تو شوہر اپنے واٹس اپ کی دنیا میں بیوی اپنے واٹس اپ کی دنیا میں جو جب تھک جاتا ہے تب سو جاتا ہے کئی حال میں دو اڑی سال گزر گئے دیکھو یہ کیا ہے ظاہر میں میاں بیوی بن کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن دل میں دوسروں کی محبت چھپی ہوئی ہے یہ طریقہ بالکل منافق والا طریقہ ہے اس لیے فرمایا وہ سیلفی سور سینوں میں کیا ہے دل میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں اندر اور باہر سب برابر رہو اسی کے اندر خیر اور اسی کے اندر بھلائی ہے اسی لیے میں آپ کو ایسے ڈبل دشمنی والے دوست سے بچنے کی ایک دعا بتلاؤں آج بہت سے دوست پارٹنر تعلق والے باہر کچھ ہوتے ہیں اندر کچھ ہوتے ہیں ایسے فتین دوستوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے حدیث میں نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی وہ دعا مانگا کرو تو ایسے گدار اور دل میں میل رکھنے والے دوستوں سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے اللہ اعوذ بک من خلیل رن آئی نہ وقلبه يرعاني ان راى حسنه دفنها وان راى سيئه ازاعها وان راى سيئه ابشاها اے اللہ میں ایسے دوست سے آپ کی حفاظت مانگتا ہوں جو میرے خلاف پلاننگ کرنے والا ہو آج کتنے دوست ہیں جو دوست کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں آنکھ میں محبت دل میں نفرت اور میرے اندر کوئی اچھی بات ہوگی تو وہ تو دفن کرے گا کسی کو نہیں بولے گا اور میرے اندر کوئی بری بات ہوگی تو دوسروں کو جا جا کے کہے گا کئی محفل میں میری تعریف ہو رہی ہے تو وہاں وہ یوں کہے گا کہ اس کی بہت تعریف مت کر میں اس کے ساتھ کلوز ہوں میری اس کے ساتھ دوستی ہے میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے کتنے پانی میں یہ کہہ کر کے برائی چالو کر دے گا تو ایسے ڈینجر دوستوں سے بچنے کے لیے یہ دعا مانگا کرو بہت پاورفل دعا ہے تو جیسے ظاہر میں ایسے دل میں رہو جیسے اوپر ایسے اندر رہو دونوں برابر رکھو یہ منافق ہے کہ اوپر اوپر تو میٹھی میٹھی بات کرے اور اندر بیر اور کینا بھرا ہوا ہو اندر اندر جو ہے گندگی ہے اور اوپر دوستی بتلاتا ہو یہ غلط چیز ہے یہ سب بھانڈے قیامت کے دن پھوٹنے والے ہیں سب راز قیامت کے دن کھلنے والے ہیں ان ربهم اللہ تعالی اس قیامت کے دن ان کی حالت سے پوری خبر رکھتے ہوں گے دیکھو ہر وقت اللہ تعالی کو انسانوں کی